اللہ الرحمن الرحیم تو کل جس طرح کی بتایا گیا تھا کہ صورت بقرہ ختم ہو گیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اگلی جو صورت ہے صورت ہے عمران اس کو شروع کریں گے لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ عمران ان کی نصاب میں داخل نہیں ہے اس کے بعد دوسروں سروس نشہ ہے آج اس کو پڑھیں گے ان شاء اللہ تو صورت النساء جیسے کہ اس کے نام ہی سے معلوم ہے اس میں تقریباً ایک سو ایک سو چھہتر کے قریب آیاتی کریمہ ہے اور یہ صورت مدنی صورت شمار ہوتی ہے تو صورت النساء جیسے کہ اس کے نام ہی سے معلوم ہے تو اس میں چونکہ عورتوں کے مسائل احکام تفصیل سے بیان کیے گئے ہے تو اس وجہ سے اس صورت کو اس کی مناسبت سے چونکہ اس میں جتنے بھی عورتوں کے احکام مسائل ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے تو اسی مناسبت سے اس پورے صورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا گیا ہے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے اگر ہم تھوڑا سا تعارفی سمجھو سمجھے کہ اس میں کن چیزوں کا بیان ہوگا اور یہ پورا صورت جو ہے نا کن چیزوں پر مشتمل ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا بیشتر حصہ اکثر حصہ جو ہے نا یہ کیونکہ مدنی زندگی میں جہاد بھی شروع ہو گیا تھا سب سے پہلا غزہ غزہ جو ہے نا بدر تھا تو اس صورت کا بھی اکثر حصہ جنگ بدر غزہ بدر کے بعد نازل ہوا تھا تو مدینہ منورہ جب مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نایت میں ہجرت کی تو مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے ایک نوزائیدہ مسلمان ریاست تھی تو ظاہر سی بات ہے جب نیا سلسلہ ہو نئی ریاست ہو تو مسائل تو ہوتے ہیں مختلف کیونکہ مسائل ہوا کرتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو اپنی عبادت کے جو طریقے ہیں اخلاق اور معاشرت ہے تو ان ان کے متعلق جو ہے نا مسلمانوں کو تصویری ہدایت کی ضرورت تھی اور چونکہ جہاز بھی شروع ہو گیا تھا تو اسلام شریعت اور مسلمانوں کی جو دشمن طاقتیں تھیں وہ مسلمانوں کے اس اضافے کو اور اس پیش قدمی کا بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی جتنا ان کا بس چلتا تھا جتنا ان کو ہو سکتا تھا وہ بھرپور اس میں لگے ہوئے تھے تو مسلمانوں کو بھی ان کے ساتھ بات سے لڑائی کی نوبت آتی جنگ کی نوبت آتی تو مسلمان بھی جو ہے نا اپنے کی حفاظت کے لیے جو ہے نا مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا تو اس صورت میں ان تمام معاملات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا اور تفصیلی ہدایت دی گئی ہے اور چونکہ ایک معاشرے میں یعنی سوسائٹی میں مستحکم معاشرے میں اسی میں جو ہے نا خاندانی معاملات کے بارے میں بھی مفصل احکامات مذکور ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ خاندانی حوالے کا گرباد ہو اور گھریلو حوالے کا گرباد ہو اس میں عورت کا تذکرہ نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو جب خاندانی معاملات کے بارے میں احکام ہے اور خاندانی گھریلو معاملات میں عورت بھی ایک لازمی حصہ ہے اور سمجھا سمجھا جاتا جاتا ہے ہے تو عورتوں کے بارے میں بھی اس صورت میں تفصیل سے احکام بیان فرمایا گیا اسی مناسبت سے اس پورے صورت کا جس طرح کے پہلے بتایا گیا نام سورہ نکاح رکھا گیا ہے اور جب جنگ ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات میں اس میں لوگ مرتے بھی ہیں شہید بھی ہوتے ہیں دونوں طرف سے تو مسلمانوں کا بھی چونکہ جنگ بدر بدر ہوا تھا اور پھر بعد میں غزے تھا تو اس دوران بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ ہو گئی تھی اور بہت سارے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے تھے تو اس صورت کے ابتدائی آیتوں میں جو ہے یتیموں کے حقوق کا حوالے سے بھی ہدایت بیان فرمائی گئی ہے اور شروع سے لے کر آیت نمبر چودہ تک میراج کے جو احکام ہیں ان کو مفصل ذکر کیا گیا ہے اور چونکہ زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوا کرتے تھے ان پر ذریعہ ہوتی تھی تو ان مظالم کا ان نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے میں ان سے بچنے کے لیے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے اور ایسی اس میں نکاح اور طلاق کی بھی مفصل احکامات اور میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہے ان کے متعلق بھی احکامات ہیں ایسی تو ان مسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور نماز قطر کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور نماز جہاد کے دوران اگر ظاہر کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے دشمن سامنے ہوتا ہے تو نماز خوف کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو ان تمام کا اس صورت میں تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے یہ نظر تھا کہ اس صورت میں کیا کیا بیان ہوگا اور کن موضوعات پر بات ہوگی اور کن موضوعات کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں یا ایھا الناس تقوا ربکم کے لیے شاید کلمہ کا ترجمہ پڑھتے ہو ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تشریح ہوگی وہ پڑھیں گے یا ایھا الناس تقوا اے لوگو اے لوگو اتقوا ربکم اپنے پروردگار سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی وبست منہما رجالا کثیر و نساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے وطف اللہ الزی اور اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ان اللہ علیکم رقیبا یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے تو اس اٹکنے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ یعنی اللہ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو یعنی دنیا میں لوگ جب ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ انہی الفاظ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے مجھے میرا حق دو یعنی اپنے حق لینے کے لیے دوسروں کو خدا کا اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم اپنے حقوق لینے کے لیے دوسروں کو خدا کا واسطہ دیتے ہو تو ایسے ہی دوسروں کا حقوق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق جو ہے نا وہ پورے پورے ادا کیا کرو اس کی روایت کی تشریح کرب یا یوحناسو اے لوگو اے اہل مکہ یعنی اہل مکہ یعنی مکہ والو اتقو ربکم اپنے پروردگار سے لرو ای اقابہو یعنی اس کے عذاب سے یا ان ہو اس طور پر سکی تم اس کی فرمان برداری کرو اس کی اطاعت کرو اللذی خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم آدم علیہ السلام سے وخلق منها زوجها اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی یا اس کا جوڑا پیدا کیا ہوا بالمد من ضلع من اسلابه یعنی ہوا اس کا جو تلفظ ہے مت کے ساتھ ہے من ضلعی من اضلاعی اليسرا فصلی سے بائیں فصلیوں میں سے یعنی ان کے بائیں فصلی سے پیدا کیا و بستا اور کہلایا فرقا و نشرا یعنی متفرد اور منتشر طور پر منہما ان دونوں ان دونوں میں سے ان ان دونوں سے من آدم و حوا یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام رجالا کثیرا و نساء بہت سے مرد اور عورتیں بہت سے مرد اور عورتیں کثیرا یعنی زیادہ بہت وطف اللہ اور اللہ تعالی سے ڈر ہو وطف اللہ اور اللہ سے ڈر ہو اللہ جی اللہ جی النا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اللہ جی سسا الونا جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق مانگتے ہو ادغام التاء في الاصل في السين وفي قراءة بالتخفيف بهجها يتساءلون اس کا تساءلون کا جو سوا ہے اس کے بارے میں بتا کہ اصل میں یہ تا کا ادغام ہوا ہے سین میں اور ایک رات میں اس کو تخفیف کر پڑا گیا ہے اے تساءلون بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے فیما بینکم میں یعنی نے اپنے آپس میں ایسی یقول بعضکم لبعض اس طور پر کہ بعض بعض کو کہتے ہیں اسالک باللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے اللہ کے نام کا وانشدک باللہ اور اللہ کے نام کا قسم لیتا ہوں یا اللہ کا واسطہ لیتا ہوں یعنی جب تم اپنے حقوق کا مطالبہ ایک دوسرے سے کرتے ہو تین الفاظ سے کرتے ہو تو اسی اسی اللہ سے جو ہے نا دوسرے کو حقوق کے بارے میں بھی ڈرو وتقو اور تم ڈرو الارحام وتقو اور تم والارحام یعنی ڈرو رشتہ داریوں کے حق تلفی سے بھی ڈرو ان تقعوها کہ تم ان کو قطع کر دو ختم کر دو کاٹ دو فکرات بالجر اور ایک رات میں اس کو مجدور پڑا لیا ہے آٹھ پن اللہ زمیری سی بھی یہی میں جنہیں زمیر روز کر آتف کرتے ہوئے ہیں وکانو یتنا شدونا در اور وکانو یتنا شدونا در رحمے اور اوپر عبداری کے اور او رحم کے لئے ایک دوسرے پر ہو واسطے دیا کرتے تھے یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو اس رشتہ داری کا واسطہ دے کر وہ قطمیں کائے کرتے تھے قطمیں کائی جاتی تھی وکانو اتنا شدونا بررحمی یعنی ایک دوسرے رشتہ دار پر ابدار جو ہے نا ایک دوسرے کو رشتے داری کا واسطہ دے کر وہ قسمیں کھاتے تھے ان اللہ کان علیکم رقیبا یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے یعنی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے حافظا لعمالکم تمہارے اعمال کا حفاظت کرنے والا ہے تمہارے اعمال کا حفاظت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا بدلہ دیں گے کا یعنی وہ مسلسل اس صفت کے ساتھ ہے کہ وہ تمہارے کاموں کی نگرانی کرنے والے ہے دیکھنے والے ہیں اور ان کے تمہارے اعمال کا علم ہے پتہ ہے تو اور یہ صفت جو ہے نا مسلسل ان کے ساتھ ہے مسلسل وہ آپ کو دیکھ رہے آپ کی نگرانی کر رہے ہیں آپ کے جتنے اعمال ہیں ان کے علم میں ہے اب اگلی ایسی کرنا ہے وہ عطل اموالہم اور یہ کو ان کے مال دے دو طیب اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو ولا کلو اموال اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کاؤ ولا تعالیٰ کلو الى اللہ اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کاؤ انہو کانا خوبا کبیرہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے بے شک یہ بڑا گناہ ہے تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر کی بات ہے جب کی مر جاتا ہے یعنی ان کا والد مر جاتا, کسی کا اگر والد مر جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں تو ظاہر کی بات ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا بھی میراث میں حصہ ہوا کرتا ہے مگر عام طور پر ان چھوٹے بچوں کو جو ہے نا کی بنا پر او مال یا او ان کا حصہ ہے ان کے سپرد نہیں کیا جاتا بلکہ ان کے جو نگران ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں یا جو رشتے دار قریبی رشتے دار ہوتے ہیں چاچا ہے بھائی ہے یا دوسرے جو رشتے دار ہے تو بچوں کے بڑوں ہونے تک جو ہے نا وہ مال ان کے سپرد نہیں رکھتے بلکہ اپنے پاس بطور امانت کے رکھتے ہیں تو اس کریمہ میں جس کا ترجمہ بھی بڑھا گیا ان کے سرپرستوں کو ایسے رشتے داروں کو جو یتیموں کو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں نگرانی کرتے ہیں ان کو تین ہدایت دی گئی ہے پہلی ہدایت کہ جب بچے بالغ ہو جائے سمجھدار ہو جائے تو ان کی امانت جو ہے نا مددداری کے ساتھ جانداری کے ساتھ ان کے سپرد کر دینا چاہیے دوسری ہدایت یعنی ان کو جو حصہ ملا ہے والد کے میں سے تو اسی حصے کو جو ہے نا محفوظ رکھ کر اس کو دینا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ان کو اچھا حصہ عمدہ چیز ملے ہو آپ اس کی اچھی چیز عمدہ چیز کو لے کر جو ہے نا کوئی رضی معمولی سا چیز ان کے حوالے کر دو اور تیسری ہدایت یہ دے گئی ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال سے مل کر کے جو ہے نا ان کا حصہ خود استعمال کرنا کنزن جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس ایسی کروں نے یتیموں کے سرپرستوں کو رشتہ داروں کو یہ تین ہدایت دی گئی ہے ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه اور اگلی جو آیت کریمہ ہے یہ نازل ہو گئی اس یتیم کے بارے میں جس نے اپنے ولی سرپرست سے مال طلب کیا اس نے منع کیا وآت الیتامہ اور یتیموں کو اور یتیموں کو دے دو وآت الیتامہ اور یتیموں کو دے دو استغار لا بلہم یعنی او بچے جن کا والد نہ ہو اموالہم ان کی مالے اذا بلہو جب وہ بالغ ہو جائے سمجھدار ہو جائے ولا تتبدل الخبیثا اور اچھے مال کو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو ولا تتبدل الخبیثا بالطیب اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو الحرام یعنی جو کہ حرام ہو یعنی سترا حلال مال یعنی الحلال من یعنی تم اس اس کے بدلے طرح ہو ہو چلے کہ آپ ان کا اچھا تاکیزہ حلال مال لے کر جو ہے نا اپنا معمولی یا کمزور مال جو ہے نا ان کو دے دیتے ہیں ان کا اچھا کوالٹی کا مال خود لیتے ہو اور اپنا جو کمزور سر گھٹے تھا معمولی سا مال ہوتا ہے وہ ان کو دے دیتے ہو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کما تفالو نے میں آپ سے دے ان مائی لکھی میں جس طرح کہ تم یتیم کے مال سے اعلیٰ بڑھیا چیز لیتے ہو وجال ردی من مالکم مکان ہو اور ردی معمولی گھٹیا چیز کو اس کی جگہ رکھنا ولا تاکلوا اموالهم اور ان کے مال نہ کاؤ اور ان کے مال نہ کھاؤ مضمومتن یعنی ملا کے یعنی اپنے اپنے مال کے ساتھ ملا کے ان کا مال مت کاؤ اللہ اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ان نہ ہو یعنی ان کے مال کا کانا اس طرح اقرار کے ساتھ یا لفروائی کے ساتھ یا جان بوجھ کر جانتے بوجھتے کان حوبن زمن کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ عظیمن یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یتیم کے مال سے اور یتیم بچوں بچوں کے مال سے کھایا جائے یا ان کو خرچ کیا جائے قبضن لاپرواہی سے ان کے مال کو خلط مل کیا جائے کوئی تمیز نہ رہے تو اگر چور چھوٹے ہیں تو آپ ان کے سرپرست ہو رشتے دار ہو جاننے والے ہو تو سرپرستوں کو نگرانوں کو ذمہ داروں کو چاہیے کہ یتیموں کے مال میں ان ہدایت کا خیال رکھے میں نے چلو صحیح ہے آسان تو جو رہی اگر بتانا چاہا تو کل پڑھیں گے یہاں پہ مجھے کل بتایا گیا تھا کل یا پرسو کہ آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے کلاس ہوا کری گی تو ہمارے ہاں آج کل آٹھ بجے نماز ہوتی ہے جماعت شاہ کی جو جماعت ہے وہ آٹھ بجے ہوتی ہے اور انکری میرا خیال سوا تک پہنچ جائے گا تو اگر سوا سے لے کر پونے تک ہو تو صحیح ہے آٹھ بجے ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز جو جماعت ہے اور ہمارے ہاں آٹھ بجے ہوتی ہے تو سوا آٹھ سے پونے نو تک اگر اس وقت کی اور کلاس نہ ہو تو میرے خیال میں یہ مفید رہے گا چلو صحیح ہے جس وقت فائنل ہو جائے اگر مشورہ ہو گیا تو پھر کنفرم ہونے کے بعد پھر بیٹھا جانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ